حضرت زید بن خالد کا بیان ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو راوی حدیث بسر نے کہا پھر حضرت زید بیمار پڑ گئے ہم ان کی بیمار پرسی کو گئے تو ان کے دروازے پر ایک بار تصویر پردہ لٹک رہا تھا میں نے اپنے ساتھی عبید اللہ خولانی سے کہا کیا ہمیں حضرت زید نے اس سے پہلے تصویر کے بارے میں حدیث نہیں بتائی تھی عبید اللہ نے کہا آپ نے ان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا مگر کپڑے میں منقش تصویر جائز ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو باون